دمک پیدا کر لو ہم تمہیں مدینہ کی مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہم تمہاری شکل کو نبی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہمارے یہاں فیشن وہی ہے جو مدینہ سے چل کے آیا ہماری شلوار جب تخنوں سے اوپر ہوتی ہے ہمیں سرور آتا ہے ہمیں مزہ آتا ہے ہمیں سکون ملتا ہے ہمیں اطمینان ہوتا ہے ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اس لیے کہ فیشن وہی ہے جو میرے نبی نے کیا حسن وہی ہے جو اس حسین ذات نے کیا نبی کی شلوار نبی کی لنگی ٹخلوں سے اوپر تھی چودہ سو گے نبی کے عاشقوں کی شلوار وہی ہے اور دنیا والوں ان کافروں کی شلوار کبھی نیچے لٹک جاتی ہے کبھی اوپر ہو جاتی ہے کبھی کھلی ہو جاتی ہے کبھی تنگ ہو جاتی ہے کبھی نیکر بن جاتی ہے کبھی انڈر ویئر بن جاتی ہے کبھی بالکل ختم ہو جاتی ہے تم میں تمہارا باپ بھی بدلتا رہتا ہے تمہارا انداز بھی بدلتا ہے میرے نبی کا انداز دیکھو اسی طرح تھا اسی طرح چمک رہا ہے